اس پر ہم نے اصل میں پورا پورے اس سوال کا جواب دے دیا ہماری ویب سائٹ پر آپ اس کو پورا تلاش کر لیں یہ انشورنس ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں اس پر کیا ہو کہ یہ بات نہیں کہ اس میں کوئی اس کا حل نہیں ہے نظریاتی کونسل نے ہماری حکومت کو پورا اس کا حل بنا کر کے دیا مگر حکومت اس کو مانتی نہیں اگر اس کو نافذ العمل کر لے تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں چونکہ یہ وہی معاملہ ہے جو غیر شرعی طور پر ہے تو اس لیے ہم اس کو ناجائز ہی کہتے ہیں اب یہ نیا سسٹم نکالا ہے کیا اس کا نام رکھا ہے انہوں تکافل ٹھیک ہے نا انشورنس کا وہ کیا کہتے ہیں ایک بدل اب تکافل کو میں نے پڑھا پہلے تو یہ بینک والے اپنا دیتے ہی نہیں ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے یہ کوئی اور نقل کر لے گا یہ ایک ایک آدمی سے ڈیل کرتے ہیں جیسے آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے مفتی کو بٹھا دیں گے اور پھر اس کے بعد آپ سے سوال آپ ان سے کیجیے وہ مطمئن کر کے بھیج دیں گے اب نیا جو انہوں سسٹم نکالا اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہامی تعاون کیسے جیسے ایک ہزار آدمی بن جائیں اور ایک ہزار روپے ان کو ہر مہینے دیں تو ہر مہینے دینے کے بعد جو اس سے رقم جمع ہوگی تو ان ایک ہزار آدمی کوئی نقصان پہنچے اس کے نقصان کو یہ پورا کر دے چاہے وہ جان کی صورت میں ہو مکان کی صورت میں ہو یا گاڑیوں کی صورت میں ہو تو یہ انہوں نے ایک نیا سسٹم مگر یہ ہمارے نزدیک قابل عمل اس لیے نہیں ہوگا اگر ایک ہزار ممبر بن جائیں اور ایک ہزار روپے مہینہ دیں اور اچانک کوئی قدرتی آفت آ جائے تو یہ کیسے پورا کریں یا تو آپ دیکھیں آداد و شمار کہ سینکڑوں ایک مہینے میں سینکڑوں گاڑیاں چلی جاتی اس ادارے کا بنے گا کیا کیا وہ ایک سو گاڑیوں کا پیسہ دے سکتے نہیں دے سکتے جب نا ہمارے ہنگامہ ہوتا آپ دیں ایک ایک دن میں تیس تیس پینتیس پینتیس آدمی مر جاتے ہیں کیا ان کا یہ آلٹرنیٹ یا ان کا بدل یہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے جہاں یہ چل رہا ہے وہ دبئی ہے عرب امارات اس طرح کوئی سعودی عرب تو یہاں چونکہ بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں تو وہ رضاکارانہ طور پر انہوں نے بڑی بڑی رقمیں وہاں دیں اور وہاں اتنی وارداتیں ہوتی بھی نہیں ہیں کچھ ہوتا ہے تو لوگوں کی مدد کر دیتے تو یہ مالدار قسم کے بول جن کی معیشت بہت مضبوط ہے وہاں تو یہ چل سکتے ہیں مگر ہمارے یہاں پاکستان میں یہ سسٹم نہیں چل سکتا جو نکالا ہے انہوں سسٹم میں نہیں سمجھتا کہ وہ نہ کہا یہ باہمی ایک اشتراکی کی مدد کی صورت میں اس کو نکالا ہے مگر یہ اتنا قلیل ہے کہ لوگوں کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا جی جی پوچھیے